قول الحق الذي فيه يمطرون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول فإنما يقول له كن فيكون إن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدر ذی دیوکار صاحبزادہ محترم جناب عزیز احمد صاحب حافظ اللہ تعالی امیر محترم بقیت السلف استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید الدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میزبان مکرم برادر گرامی قدر شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حافظ اللہ تعالی علماء کرام قائدین اعظام برادران ملت یقیناً آپ متعدد اہل علم سے ایمان افروز خیالات اور تقاریر و خطبات مقالات سماعت فرما چکے ہیں رات بھی خاصی گزر چکی ہے اور ابھی بڑی تعداد میں قائدین اعدام مبلغین کرام آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں آج اندازہ ہوا آپ حضرات کی عظمتوں کا تقریر سنانا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے لیکن آج اندازہ ہوا کہ تقاریر سننا بھی بہت بڑا کام ہے تو آج آپ حضرات کی محبتیں اور عظمتیں ہمارے دل میں زیادہ مستحکم ہوئی ہیں دعا گو ہوں اللہ آپ کے جذبوں میں اور خیر و برکت عطا فرمائے جن نیک مقاصد اور اعلیٰ ہداف کی حصول کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس عدیم و شان ایمان فروز اور بصیرت آمیز ختم نبوت کانفرنس کے اہتمام انعقاد اور انتظام فرماتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے آج جب میں اسٹیج پہ حاضر ہوا اپنے ذہن میں کچھ باتیں سوچ کے لایا تھا لیکن آتے ہی حضرت مولانا عبد السمی صاحب ڈاکٹر عبد السمی صاحب ان کے پاکیزہ خیالات سننے کا اتفاق ہوا دعا بھی نکلی اللہ فضید اور میں نے محسوس کیا کہ میں آج انہی کی گفتگو کو اپنی گفتگو کی بنیاد اور احساس بناؤں تاکہ مجھے آسانی بھی رہے گی اختصار بھی ملحوظ رہے گا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ لا الہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو جھگڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ اتنا نہیں ہے جتنا محمد الرسول اللہ پہ ہے ذرا محبت سے کہہ کہ دے صلاح ذرا زندگی کا ثبوت دیں بیدار ہونے کا ثبوت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تعلق کا ثبوت فراہم کریں بلند آواز سے کہیں صلی اللہ ہو صلی اللہ دی آواز رہے گلا کھچ توجہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل جھگڑا آج یہاں پہ ہے اور انہوں نے اس ذمن میں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بنیادی اور موجودہ حالات حاضرہ کی ایک اہم بات کی جان متوجہ فرمایا کہ بین المذاہب ہم آنگی کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے پس پردہ بھی یہی جذبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تو سب مان لیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں انہیں فراموش کر دیا جائے ہم بتانا چاہتے ہیں بلا شبہ ہم امن کے قائل ہیں ہم امن کے دائی ہیں ہم امن پسند ہیں ہم دنیا میں امن کی خواہش رکھنے والے ہیں اور اس کے لیے قربانی دینا اشار کرنا اور اپنی میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی ضروریات کو قربان کر دینا ہمارے اسلاف کا بھی جذبہ تھا ہمارا بھی یہ جذبہ ہے لیکن ایک حقیقت امن و امان سے ہمیں زیادہ عزیز ہے زیادہ قیمتی ہے وہ ہمارا لیے اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ قیمتی متا ہے اور اس کا نام ایمان ہے عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں جیسے لا الہ الا اللہ ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی چاہتا ہے بین کی شکل میں کہ مذاہب کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اسلام کا جو چہرہ آج اغیار نے ایک سازش کے تحت مسک کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اگر ان فورم کا مقصد وہاں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے ہم حاضر ہیں کل بھی حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ان کمیٹیوں سے ان فورم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہٹایا جائے معاف کیا جائے اور پھر بیر المظاہم ہم مانگی کی جائے ہم بتانا چاہتے ہیں ہم ایسی پھر کوششوں پر لعنت بھیجتے ہیں ہم پاک کی ٹھوکر سے ان کو ٹھکراتے ہیں اور ایسی سازش کرنے والوں کی اس نفاق سازش کر پر یہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پہ آیا ہے مولانا فرما رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا ایسے نہیں بلند آواز سے جواب دو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اصل میں وہ کہتے تھے محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہا گیا اس وقت اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی وہ کوئی عام انسان نہ تھے مفکر اسلام تھے آل پنجاب مسلم لیگ کے صدر بطل حریت حضرت مولانا سید محمد دعود غزنوی تھے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی مرکزی لیڈروں میں قائدین میں شامل تھے وہ کوئی عام لوگ نہ تھے وہ فراست کا پہاڑ تھے وہ بصیرت کا پہاڑ تھے وہ اتقو من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله کے مصداق تھے وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ لازمی طور پہ آتا ہے محمد رسول اللہ اس وقت بھی یہی مقصد تھا آج بھی یہی مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا مل کے بولیں زور سے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں تو آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بڑی قیمتی اللہ سے یہاں تو صورتحال یہ ہے یہاں تو صورتحال یہ ہے ہم محمد کریم علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے ہیں اللہ صاحب کتاب جانتے اس کتاب کو آپ اللہ صاحب وہ ملتان والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس میں کیا انہوں نے پیاری تفصیلات بیان فرمائی فرماتے ہیں ہمیں اصحاب سے محبت کیوں ہے اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ سے ہمیں محبت کیوں کہ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارے سارے دین کا مرکز ہمارے سارے دین کا محور اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کو اگر انسان گہرائی میں جا کے دیکھے اس میں نظر کیا آتا ہے اللہ سے محبت اللہ سے مل کے بولے زور سے سے محبت نماز فلسفہ جاؤ جا کے مولا غلام اللہ خان سید اللہ شاہ صاحب ان بزرگوں کے استاد وہاں پوچھ والے ان کی کتاب ہے میرے پاس انہوں نے خلاصہ لکھا ہے پوری صورتوں کا اور انہوں نے اس ما ناز کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ پورا قرآن اور پورے دین کے تمام مناسب اور تمام عبادات ان سب کا اگر کوئی نچوڑ نکلتا ہے تو عقیدہ توحید نکلتا ہے اور عقیدہ توحید کا نچوڑ نکلتا ہے تو حب الہی نکلتا ہے اللہ کی محبت نکلتا ہے اور محبت میں ہمارا اردو کا شاعر کہتا ہے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ادا پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ولی اللہ کی بے ادبی کرنے والا زندیق ہے صحابہ کی اور اہل بیت کی توہین کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا دارا اسلام سے ہے اور اللہ کی بے ادبی کرنے والا مجھے بتائیں آپ اصحاب کی بے ادبی جرم اہل بیت کی بے ادبی جرم کے رام کی بے ادبی اولیادی جرمیا جرم کی جرم اور اللہ کی گستاخی اللہ کی بے ادبی اللہ کی توہین اور میں آج حیران ہوں کہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ حیات مسیح پر حیات عیسیٰ علیہ السلام پر مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ اس موضوع پہ مناظرہ کرنے والوں پر بھی ان سے پوچھو عیسیٰ ابن مریم سے تمہارا تعلق کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام تک تمہارا رشتہ آخر کیا ہے تم کس حیثیت سے اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے کائنات کے سب سے بڑے گستاخ اللہ کی قسم قرآن نے یہودیوں کو بیان کیا ہے اللہ کے سب سے بڑے بے ادب یہودی تھے غیر المغزوب علیہم زور بط علیہم الزلت والمسکارا وَبَيَا بِغَزَبِ مِنَ اللَّهِ یہ یہودی سب سے بڑے اللہ کے گستاخ ید اللہ مغلولہ یہ کہنے والے اللہ کی توہین کرنے والے اور آج میں تمہیں علا وجیل بصیرت پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے آیا ہوں اور وہ جو طبقے تین بیان کیے تھے جامع امدادیہ کے محتم ہمارے بزرگوں نے وہ جو آخری طبقہ تھا لا الہ الہ ولا ہاؤلا نہ ادھر کے نہ ادھر کے مفادات کے بندے میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں اس کائنات میں تاریخ انسانیت میں اللہ کا سب سے بڑا اگر کوئی گستاخ گزرا ہے تو اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہودیوں سے زیادہ میرے اللہ کی توہین کرنے والے اگر کوئی فرد تاریخ انسانیت میں گزرا ہے تو اس کا نام مرزا غلام احمد کادیانی ہے اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی فقہ پڑھی اصول پڑھے عقیدہ پڑھا بتیس علوم فنون پڑھے ہیں میں نے اور میں نے بڑی تاریخ پڑھی ہے مشرقین کی منافقین کی کافروں کی یہودیوں کی بے دینوں کی سابیوں کی ہندوؤں کی دیان میں نے اپنی پوری زندگی میں فیرون اور نمرود اور ابو جال ابو لاب کو بھی اللہ کی اتنی توہین کرنے والا نہیں پایا جتنا میں نے مرزا غلام محمد کا دیا صرف پانچ صرف پانچ باتیں سنا کے جا رہا ہوں ٹائم بڑا مختصر ہے آج اور مجھے احساس ہے احساس کرنا بھی چاہیے پانچ گستاخیاں سنو اللہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض جو سادہ لو پھن سے ہوئے ہیں جیسے شمس الدین صاحب نے اپنے پردادا کی بات کی کیوں دی کرامت وے کئی مر گئے لو جی آیا جی انہوں نے کرامت جو آپ نے سن لی اس طرح واقعات بڑے سادہ لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں میں ان سے بھی مخلصانہ ہمدردانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے غور کرو اللہ کے لیے غور کرو اور نبوت کی بات اور بڑی بات کی بات ہے مسیح ہونا تو بڑے دور کی بات ہے اور اس کی بات تو سنو وہ کہتا کیا اس کا نظریہ کیا وہ اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی آپ بات کرتے اور لا الہ الا اللہ کی جو توہین اس لٹریچر میں ہوئی ہے کہ بندہ پڑھ نہیں سکتا ایمان ذوق ایمانی پہ گراں گزرتا ہے لیکن نقلے کفر کفر نہ باشد سمجھانے کے لیے پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب کا نام ہے روحانی خزائن کیا نام ہے اکھوں دسے نہ تو نور پری استغفر اللہ الٹ نام روحانی خزائن وہ کہتے رنگی کو نرنگی کہیں دودھ کڑے کو کھویا چلتی کا نام گاڑیے دیکھ کبیرہ رویا نام روحانی خزائن اور درج کیا ہے اس میں اس میں کیا لکھا ہے کہتا ہے مرزا مجھے اللہ نے وہی کی اور کہا او مرزا غلام احمد میں تیرا اللہ اختی و اسیب میں غلطی بھی کر لیتا ہوں صحیح کام بھی کر لیتا ہوں کبھی مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے مجھے بتاؤ اور یہ غلطی تو ابو جال نے کی تھی علماء سے پوچھو قرآن موجود ہے اللہ کا قرآن ابو لاب نے بھی یہ اللہ کے رسول اللہ کی یہ توہین نہیں کی تھی کہ اس نے یہ کبھی کہا ہو کہ اللہ صحیح کام بھی کرتا ہے اور کبھی غلط کام بھی کرتا ہے اور یہ توہین کی ہے تو تاریخ انسانیت میں اس مرزا غلام احمد کا دیا نے کی ہائے میرے اللہ اب قرآن کی بیسیوں آیات پر کھولے میرے سامنے کھڑی ہیں اور سب مجھ سے مطالبہ کرے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ میری تلاوت کر کے سناؤ شکار ماں کی تسخیر آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں لیکن آج میں سب ادھار ہی کرتا ہوں آج تلاوت ادھار بس پانچ پوائنٹ سنیں اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کریں اور جو میں نے آپ سے ہاتھ باندھ باندھ کے عرض کی ہے اللہ کے لیے آپس میں لڑنا چھوڑ دو اور فقی مسائل پہ لڑنا چھوڑ دو رب جلال کی قسم میں آج تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں نے جڑا والا میں کہی تھی ختم نبوت کانفرنس میں حضرت مفکر اسلام مولانا اللہ وسایہ صاحب بھی تشریف فرما تھے میں نے وہاں کہا تھا کس بات میں لڑتے ہو اہل اہل حدیث سنت وہ کس بات میں لڑتے ہو اہل سنت کہتے ہیں اہل حدیث رفع الدین کیوں کرتا ہے اہل حدیث کہتا ہے اہل سنت رفع الدین کیوں نہیں کرتا میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم سنو کان کھول کر امام شافی الدین کرتے تھے امام اعظم امام ابو رفع الدین نہیں کرتے تھے لیکن امام شافی رفع الدین اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے آقا نے رفع الدین کر کے نماز پڑھی ہے یہ جذبہ تھا ان کا اور امام اعظم امام ابو ریفا رحمت اللہ علیہ ان کا کیا جذبہ تھا ان کی نیت کیا تھی ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد بھی یہی تھا وہ پوری دیانتداری سے سمجھتے تھے کہ میرے آقا مولا جب نماز پڑھتے تھے دین نہیں کرتے تھے کتنی مشہور مثال آپ نے سنی کہ کسی بندے نے نیکی کی نیت سے راستے پہ لکڑی کا قلعہ سمجھتے ہیں آپ وہ لگا دیا کہ کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ لے اور چلا گیا مجھے بتائیں اتنا دین آپ سب جانتے ہیں اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا سوا ملے گا یا نہیں ملے گا میرا آقا فرماتے جنا میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا میں نے جبریل سے پوچھا یہ جنت میں ٹہلنے والا کون ہے اس کی کیا نے کی جبریل نے کہا اس نے ایک شاخ کو دیکھا تھا درخت کی شاخ جھکی ہوئی تھی مسافروں کو پریشان کرتی تھی اس نے اس کو کاٹ دیا فشکر اللہ لہو اللہ پاک نے فرمایا میں اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پر اللہ نے جنت کو واضح فرما دیا اور اس قلعہ لگانے والے کو سواب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ چلا گیا اگلا دوسرا تیسرا دن ہوا ایک اور آیا اس نے دیکھا کہ یہ قلعہ تو کسی کے پاؤں کو لگ سکتا ہے کوئی زخمی ہو سکتا ہے اس نے اسے کلے کو اکھاڑ دیا اس کو لگانے والے کی نیت کا پتہ نہیں ہے اس کی اپنی اچھی مخلصانہ نیت اب اس نے قلعہ اکھاڑ دیا اور تم بتاؤ مجھے چناب نگر والو چنیوٹ والو اور میاں والی سے آنے والو اور ایمانداروں مجھے بتاؤ اس کو ادر ملے گا یا نہیں ملے گا کام دونوں نے بالکل ایک دوسرے کو الٹ کیا ہے بالکل برعکس کیا ہے ایک دوسرے کی نقیز ہیں یہ دونوں وہ لگا رہا ہے یہ اٹھا رہا ہے میں کہتا ہوں امام شافی رفردین کر رہے ہیں میرے امام اعظم نہیں کر رہے اور لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کر دیا کہ امام حنیفہ کو امام اعظم کہتا ہے حالت ہماری یہاں پہنچ گئی واللہ یہ رونے کی بات رونے کی بات میں نے فتح نظیریہ نے جا کے دکھایا بڑی کانفرنس اکاڑا میں میں نے فتح نظیریہ شیخ الکل فی الکل میاں سید نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوا میں نے جا کے دکھایا وہ جہاں بھی ذکر کرتے امام صاحب کے امام اعظم صاحب لکھ کے کرتے ہیں میں اور آپ تو کہہ رہے ہیں امام اعظم وہ امام اعظم نہیں کہہ رہے وہ جہاں بھی لکھتے کہتے ہیں امام اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی جو فتح سنائیہ میں عالمی مجلس سے محبت کیوں نہ کروں مجھے اس سے جہاں اتحاد کی خوشبو آتی ہے اور سب سے پہلے میرے آقا و مولا کی ختم نبوت کی خوشبو آتی ہے اور مجھے یہاں سے واقعتاً سید محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی اور حضرت مولانا صناء اللہ عمر سری اور امیر شریعت مولانا اللہ شاہ بخاری اور حضرت مولانا سید محمد دعود غدنوی جیسی کے کردار اخلاق کی خوشبو آتی ہے اور آج بھی ان کا کردار یہی ہے کہ حضرت مولانا سناء اللہ سری رحمت اللہ علیہ کہ جتنا لٹریچر تھا چھوٹا چھوٹا چھوٹا ختم نبوت کے حوالے سے وہ سارا اکٹھا کر کے دو جلدوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کر دیا میں آپ کی اس محبت عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کی اس محبت عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کسی نے ان سے فتوا پوچھا کہ فلاں مسلمان فرقے اور مسلک کے لوگ کو ہم کافر کہہ سکتے تو مولانا سری نے جواب لکھا نا فتوا ذرا پڑھیے سنیے وہ فرماتے ہیں میں وہی جواب دوں گا کہتے ہیں اس موضوع میں میرا مسلک وہی ہے جو مسلک امام آزم امام نیفا رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ لانو کفر اہل القبلہ جس نے بیت اللہ کو قبلہ مان لیا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں امام شافی نے جو رفر دین کی وہ نبی پاک کی سننے سمجھ کے کی امام صاحب نے رفر دین کے بغیر نماز پڑھی نبی پاک کی سننے سمجھ کے پڑھی مجھے بتاؤ یہ دونوں اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے امام تھے یا نہ تھے اہل علم تھے یا نہ تھے للہ تقوی کے پہاڑ تھے یا نہ تھے مجھے کیا کہنا ہے آپ حضرات سے اللہ کے لیے لڑنا چھوڑ دو بتاؤ لڑو گے رفل الدین پہ لڑو گے اونچی آہستہ آستہ کہنے پہ لڑو گے سینے پہ ہاتھ باندھے نیچے ہاتھ باندھنے پہ لڑو گے یہ مناظرے تم کرتے ہو اس لیے لڑتے ہو مناظرہ کریں اور لڑے کن کے ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پرچم کے سائے کے نیچے آ جاؤ میں کئی بار کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اب تو اہل حدیث سے بھی میں آگے بڑھ گیا ہوں آج جو ہمارے صدر دی وقار ہیں اس نشست کے انہوں نے ایک دفعہ یہیں پہ ارشاد فرمایا تھا پہلے کہنے لگے اہل حدیث رہنما تو پھر کہنے لگے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما میں تو خیر سپائی ہوں خادم ہوں آپ حضرات کے ختم نبوت کے عقیدے کا میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرو گے مسالک پارٹیوں تنظیموں جماعتوں اداروں مختلف نظموں سے بلند ہو کر ذرا اونچے ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے کے کے تحفظ لیے لیے ہونے تیار ہو مجلس کے پلیٹ فارم پہ مشتمع ہونے کے لیے تیار ہو پھر انشاءاللہ دیکھنا ہر سال کئی شمس الدین یہاں پہ آیا کریں گے کہہ دیں انشاءاللہ زور سے کہہ دیں انشاءاللہ آپ نے سنا اللہ کی توہین اور گستاخی ہائے میرے اللہ جو کبھی ابو جال نے نہ کی تھی سنیے شارٹ کٹ کرتا ہوں وہ کیا کہتا ہے اور میرا قرآن یہ کہتا ہے میرے اللہ نوم نہ میرا اللہ سوتا ہے نہ میرا اللہ ہے اللہ کو نیند آتی اونگ آتی اور مرزا کیا کہتا ہے تذکرے میں کہتا ہے ہائے ہائے ہستخر اللہ کہتا رب نے مجھے وہی کیا ہے مرزا اسلی و سوم میں اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں یہ پتہ نہیں کہڑا اللہ لئی پھر دے جے ہو جا پہ وہ ہو جائیے نہ کوئی اللہ ہے نمازہ بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے استغفر اللہ معاذ اللہ اسوم اسلی و اسوم اور آگے ہے اسہر و انام میں سوتا بھی ہوں بیدار بھی ہوتا ہوں سوتا بھی ہوں بیدار بھی ہوتا ہوں آپ لا اللہ کی بات کرتے یہ لٹریچر سرزمین پاکستان پہ ہے یا نہیں اس کو ماننے والے ہیں یا نہیں وہ صرف ہے ہی نہیں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مناسب پہ ہیں ہم رونا رو رہے ہیں کہ وزیر خارجہ وہ تھا اب پتہ نہیں کون کون بلائے بیٹھی دافع البلا ایک کتاب کا نام ہے نام بھی الٹی رکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا دافع البلا حالانکہ سب سے بڑی بلا یہ خود ہے دافع البلا اللہ کے بارے میں لکھا میں جہاں روزہ رکھتا ہوں افطاری بھی کرتا ہوں اللہ افطاری کرتا دو آخری باتیں اللہ نے مرزے سے کہا نکلے کفر کفر نہ باشد انت منی بھی مسلطی والا دی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرا بیٹا جیسے میرا بیٹا لا الہ الا اللہ کی بات آپ کرتے اور یہاں تو اتنی نبی پاک کے ساتھ ساتھ اللہ کی گستاخی کی گئی تجلیات الہیہ صفحہ چار اور آخری آج کی بات آپ سنیں گے تو آپ سب کا دل ہل جائے گا اللہ کی قسم آپ پریشان ہو جائیں گے اتنی اللہ کی توہین اور ایسی ایک توہین ہے جس کو یہاں بیان کرتے مجھے شرم بھی آتی مجھے حیا آتی ایسی اللہ کی توہین اللہ کی قسم آج تک کسی کفر کی تاریخ میں کسی کافر نے کی نہیں ہائے ہائے ہائے تجلیات الہیہ صفحہ چار اس پہ لکھتا ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میں چوروں کی طرح پشیدہ آؤں گا لئی سا کمسلی شعی وہ سمیع شیوخ الحدیث کو نوز باللہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جیسے ہیں ہم تو آئمہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہم تو اولیاء بزرگان دین کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہم اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہتے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے بلکہ کائنات کے امام نبیوں کے سردار کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ جیسے ہیں یہ اللہ ہے اور یہ کٹیا انسان کہتا ہے کہ اللہ میرا کہتا ہے میں چوروں کی طرح اور ہم تو میرے بھائیو بس میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ان ان لوگوں سے یہی آپ پانچ باتیں پوچھ رہے جو میں نے بتائی ہیں کہ اللہ کے بارے میں اتنی توہین کرنے والا اتنی بکواس کرنے والا اتنی گھٹیا باتیں لکھنے والا تم اس کو کہتے ہو یہ مسیح معود ہے یہ ماد ہے ناؤز باللہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے میں آخر میں بس پھر آپ سے ہی التجا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو ان سب کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے مقررین اور سچ کہہ رہے تھے انشاءاللہ الرحمن وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا میں اور صرف اور صرف ختم نبوت کا پرچم بلند ہوگا اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرنے والے ختم نبوت کا انکار کرنے والوں میں سے کوئی ایک فرد بھی دنیا میں نہیں ہوگا یہ بالکل سو فیصد یقینی بات ہے میرے اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اور نبی پاک نے اپنی حدیث میں بیان کر دی ہے لیکن بس اس کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اخلاص اور اتحاد بات کی ہے اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين